حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبد الرحمن بن سامورہ حکومت کا سوال نہ کرنا کیونکہ یہ اگر تمہیں مانگنے پر دی گئی تو تم اس سلسلے میں اپنے آپ کے سپرد کر دیے جاؤ گے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ ہوگی لیکن اگر بغیر مانگنے کے دی گئی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو انتیس